حضرت زینب بنت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں انہوں نے فرمایا میرے شوہر اپنے کچھ بھاگے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکلے آخر قدوم جگہ کے قریب انہیں جا لیا غلاموں نے انہیں شہید کر دیا جب مجھے میرے خاون کی وفات کی خبر ملی تو میں اپنے خاندان کے محلے سے دور انصار کے ایک مکان میں رہائش پذیر تھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے خاون کی وفات کی خبر اس حال میں ملی ہے کہ میں ایک ایسے مکان میں رہ رہی ہوں جو میرے خاندان کے محلے سے بھی دور ہے اور میرے بھائیوں کے گھروں سے بھی دور ہے اور اس نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا جس سے میرا خرچ چلتا رہے نہ کوئی مال چھوڑا ہے جو مجھے ترکے میں ملے نہ ان کی ملکیت میں کوئی گھر تھا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے اقارب اور اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤں مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے اور اس سے میرے روزمرہ کے کام بہتر طور پر چلتے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یوں ہی کر لو وہ فرماتی ہیں میں باہر نکلی تو مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے حق میں فیصلہ فرمایا میں ابھی مسجد ہی میں تھی یا گھر کے سہن ہی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ طلب فرما لیا پھر فرمایا تم نے کیسے بیان کیا میں نے دوبارہ صورتحال پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی مقرر کردہ مدت یعنی موت کی عدت پوری نہیں ہو جاتی اسی گھر میں رہائش رکھو جہاں تمہیں اپنے خاون کی وفات کی خبر پہنچی چنانچہ میں نے چار ماہ دس دن تک وہیں عدت گزاری سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار اکتیس